آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی سنو آد نے اپنے رب سے کفر کیا سنو دور پھینک دیے گئے آد ہود کی قوم کے لوگ